حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہا انصار صفا مروہ کے درمیان طواف کرنا ناپسند کرتے تھے یہاں تک کہ یہ آیت نازل ہوئی بلا شبہ صفا مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں تو جو کوئی بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں کہ وہ ان دونوں کا طواف کرے صحیح مسلم حدیث نمبر تین ہزار چوراسی